بتا دیں کہ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے مطلب کس طرح کیا کیا پڑھنا چاہیے مختصر سا جزاک اللہ خیر مختصر نہیں بھائی فاتحہ میں جو آتا ہو قرآن وہ پڑھ لینا چاہیے زیادہ تر یہ ہے سورہ علم نشرہ اور چاروں کل اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پہلا سورہ بکرا کا یہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ آتا ہے تو زیادہ صورتیں بھی جتنا کو زیادہ پڑے گا اس کو اتنا سواب ہوگا پڑھنے کا علیحدہ سواب ہے ختم والی چیز صدقہ کا علیحدہ سواب ہے اگر پڑھ کے دے گا تو دوہرا سواب ہوگا نہ پڑھ کے دے گا تو ویسے دے دے گا تو صرف صدقے کا سواب ہوگا تو جتنا کسی کو آتا ہے وہ اتنا پڑھ کے جو ہے وہ تقسیم کر دے تو یہ فار وہ اتنا پڑھ کے وہ تقسیم کر دے تو یہ فارح